جی جی اور سوال میرا یہ تھا کہ ابھی حال ہی میں میں کہیں تھی تو وہاں میں نے کسی جو خاتون تھی مطلب عورت کا عورتوں کا بالوں میں کینچی لگانا منع نہیں ہے جبکہ میں نے سنا تھا کہ عورت عورتیں جو ہیں مطلب بالوں میں کینچی نہیں لگانا چاہیے یہ کتنا صحیح ہے یہ مجھے بتائیں گے آپ جی بہن عورتوں کو بال کٹانے تو منع ہے کینچی لگانا اگر بیمانہ بال کٹانے ہیں وہ تو منع ہے اور اگر کینچی لگانا مطلق یعنی کوئی عمرے وغیرہ یا حج وغیرہ پہ ہے تو وہ تھوڑا سا اتنا جتنا شریعت نے جائز دیا وہاں جائز ہے لہذا بال کٹانے جو ہیں عورت کو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو مردوں کی مشابت کرے اور ایسا مرد جو عورتوں کی مشابت کرے دونوں کو گھر سے نکال دو کیونکہ جس گھر میں یہ دونوں ہوتے ہیں وہاں صبح سے شام تک شام سے صبح تک رب کی لانت برستی ہے تو مردوں کی مشابت تو مطلقاً حرام ہے لیکن شری طور پہ اگر کینچی لگانی پڑے حاجی عمرے پر تو وہ بارہ تھوڑے سے بال کاٹنے جائز ہیں لیکن مطلقاً جیسے آج کل عورتیں بال کاٹتی ہیں یہ کاٹنے میں